السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وائس اوکے اللہ اکبر استغفر اللہ رب من كل زمن واتوب الیہ استغفر اللہ رب من كل زمن واتوب الیہ اللهم صل اللہ سیدنا محمد اچھا جی کل ہم نے پڑھا تھا الاسلنتا الاسلنتا یہ اصل میں عین ہے آخر میں یہ حمزہ نہیں ہے الاسلنتا الاسلمتا اسلمتا اسلم تا ان ٹھیک ہے یہ آئین ہے آئین ہے اس میں سے اس کا مادہ کیا بنے گا سین لام تا اور آئین سین لام تا اور آئین ربئی ہے تو چار روف آئیں گے اس کے اندر یہ جو اگر آپ کتابوں میں حمزہ لگا ہوا ہو تو یہ غلط ہے یہ غلط ہے حمزہ نہیں ہے آخر میں یہ آئین ہے اس لیے اس کو ٹھیک کر لیں ابھی بلکہ مکتبہ بشرا والوں نے جو کتاب نہیں آئی ہے اس میں بھی انہوں نے یہ غلطی کی ہوئی ہے بہت بڑی غلطی ہے یہ مکتبہ بشرا والوں کی اس میں بھی یہ ہے بلکہ یہ بڑی احتیاط سے کتابیں وہ کرتے ہیں اور اس کو دیکھا جاتا ہے لیکن انہوں نے بھی حمزہ لگا دیا اس کے اندر یا تو اس میں ہوئی جی، ہے کرنے والے ہیں انہوں نے کیا کیا کہ آئین کو حمزہ سمجھ کے انہوں نے اس طرح بنا دیا لیکن یہ عین ہے اس لیے انتا آج ہم نے پڑھنا ہے جی آگے باب دغم اف اللال جیسے کہ ایک شعرار کانپنا بال کھڑے ہونا ٹھیک ہے باب دغم اف اللال جیسے ایک شعرار کانپنا کھڑے ہونا اکشا اکشا اکشا رارن فاو مخشا رن المر مین اکشا اچھا جی ٹھیک ہے تو یہ الامر مینو ایک شعر دیکھیں دیکھیے دوبارہ سے ایک ایک شعرہ ایک شاعر ایک شعرارن پا ہوا مخ شاعر الامر مینو ایک شاعر ایک شاعر ایک شاعر ٹھیک ہے تو یہ تین ادھر بھی پڑھے جا سکتے ہیں احمر احمر احمر پڑھا تھا نا احمر احمر احمر پڑھا تھا ایسے یہاں پہ ہم پڑھ سکتے ہیں اللہ یہ ایک شاعر ایک شاعر ایک شاعر ایک شاعر ایک شاعر ایک شاعر پڑھ سکتے ہیں یہ تین یہاں پہ بھی ویسے ہی وہ پڑھیں گے اور ایک شاعر ایک شاعر ایک شاعر ایک شاعر ایک شاعر من لا تک شاعر لا تک شاعر لا تک شاعر ٹھیک ہے تو علام رومین ایک شاعر رہا ایک شاعر رہ ایک شاعر رہا اللہ تک شاعر رہا اللہ تک شاعر اللہ تک شاعر تو اب ماضی کیسے آئے گا ایک شاعر رہا ایک شاعر رہا ایک شاعر رو ایک شاعر رات ایک شاعر راتا ایک شاعرنا ٹھیک ہے چھٹا سیگا یاد ہے نا ادھر احمرہ کے اندر میں نے کہا تھا چھٹا سیگا پڑھنے کے اندر احتیاط کرنی ہے یہاں بھی نے کہا چھٹے سیگے کو احتیاط سے پڑھنا ہے اکشا ررنا اکشا ررتا اکشا ررتما اکشا ررتم اکشا ررتم اکشا ررتم اکشا ررتم اکشا ررنا ررنا اور یکش ارو یکش ارانے یکش ارونا تکش ارو تکش ارانے یکشا ریرنا ٹھیک ہے نا یکشا ریرنا تکش ارو تکش ار تکش تکش ار چاہیے تکش ارو تکش ار یکش ارو یکش ارانے یکش ارونا تکش ارو تکش ارانے یکشا ریرنا تکش ارو تکش ارانے تکش ارونا تکش ارینا تکش ارانے تکش ریرنا نکش ارو نکش ارو ٹھیک ہے اور اس میں سے ایسے مک شاعر مک شاعران مک شاعر مک شاعر مک شاعر اور اس میں جو آئے گا الامر منو اک شاعر را اک شاعر رے اک شاعر اک شاعر را اک رو اک شاعر ری اک شاعر را اک ایک شاعر اس طریقے سے چلے گا اور نہیں ویسے آئے گا لا تک شاعرہ لا تک شاعر لا تک شاعر لا تک شاعرہ لا تک شاعرو لا تک شاعری لا تک شاعرہ لا تک شاعرنا اس طرح اس کی گردان بنے گی پوری کی پوری اور اس کے بعد آگے اس کے مسادر کیا آ رہے ہیں ال الکمترار سکڑنا ٹھیک ہے نا الکمترار تو کیا آئے گا اکمترا یک مترو اکمترارن فاوا مک چاہیے فاوا مک فاوا مک مترون الامر منو اکمتر اکمتر اکمترر ونیون لا تک مترا لا تک مترر لا تک مترر اچھا اف الاشفترار پرا گندا ہونا عش را یشفتر رو عش آرن فا مشفتر رو نلم عش فتر را عش فتر عش فتر نہ تش فتر لا تش فتر لا تش اور ایسے ہی العز مہرار آنکھ سرخ ہونا از العز مہرار تو کیا آئے گا از از مہرا یز محر رو از مہرار فا فا ہوا مزمحر الامر منو ازمحر ازمحر ازمحر ون لا رزمحر لا رزمحر لا رزمحر یہاں ہوا سرخ ہونا اس طریقے سے اس کے بابوں کو آپ نے کرنا ہے امید ہے ہو جائے گا یہ انشاءاللہ کریں ٹھیک ہو گئی بات ہے مساجد اتنا ہی پھر چلیے پھر السلام علیکم اللہ مائک فری ہے